تو میرے بھائی کپڑے اصل میں مجبوریاں ہوتی ہیں اگر تو کپڑے چاہے کسی کے بھی ہوں دھلیں اور اس کے بعد صاف پانی سے ان کو صحیح طریقے سے دھو لیا جائے بعد میں لانڈی والے پھر میرا خیال ہے کہ کر کے بھی دھوتے ہوں گے کیونکہ ایک مرتبہ دھویا تو پانی گندا ہو گیا پھر نکال کے نیا پانی ڈالتے ہیں تو جو پہلا ناپاک پانی وہ نکل گیا اس کے بعد پھر دوسرا پانی آتا ہے میں نے ویسے ان کو دھوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کیسے دھوتے ہیں جب دو تین مرتبہ دھوئے جاتے ہیں تو آخر میں وہ پانی پاک ہو جاتا ہے اسے کپڑے پاک ہیں بارہ بجے تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے چونکہ ایک بچہ ہے اگر دوست یعنی اجازت دیں چونکہ روز کا مسئلہ ہوتا ہے صبح ڈیوٹی بھی ہوتی ہے